اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے منگڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پھر بھی اگر تم بفرز محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا